چیپٹر فائیو اسلامی قوانین صلح اور جنگ گزشتہ چیپٹرز میں جو کچھ بیان کیا گیا اس کا تعلق جنگ کے محض اخلاقی پہلو سے تھا اب ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جنگ کے عملی پہلو میں اسلام نے کس قدر عظیم و شان اصلاح کی ہے ہر کام کے حسن و قباح کا فیصلہ دو چیزوں پر کیا جاتا ہے ایک مقصد دوسرے طریقے حصول مقصد اگر نفس مقصد مکرو ہو تو خواہ اس کو کتنے ہی شریفانہ طریقے سے حاصل کیا جائے وہ بہرحال مکرو ہی رہے گا اور اگر مقصد اپنی ذات میں نہایت اشرف اور اعلیٰ ہو لیکن اسے حاصل کرنے کے طریقے پایا شرافت سے گرے ہوئے ہوں تو ان سے خود مقصد کی شرافت بھی داغدار ہو جاتی ہے مثال کے طور پر ایک شخص کا مقصد تو یتیم بچوں کی تعلیم و تربیت اور بیوہ عورتوں کی پرورش ہے مگر اس نیک کام کے لیے وہ چوری اور راز کے ذریعے روپیہ حاصل کرتا ہے تو گو اس کا مقصد نہایت پاکیزہ ہے لیکن قانون اور اخلاق کی نظر میں وہ اسی طرح مجرم ٹھہرے گا جس طرح ایک چور اور راز ٹھہرتا ہے بخلاف اس کے ایک دوسرا شخص حقیقت میں تو لوگوں کو ٹھگ کر روپیہ کمانا چاہتا ہے لیکن عوام پر اپنا اعتماد قائم کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھ کر علم دین کی تعلیم دیتا ہے واضح نصیحت کے ذریعہ بہاتا ہے اور اپنا تمام وقت ذکر الہی میں صرف کر دیتا ہے تو گویا اس کے یہ افعال نہایت مقدس ہیں مگر وہ گندہ مقصد جس کے لیے اس نے یہ روپ بھرا ہے اس کے حسن عمل کی پونجی کو نہ صرف برباد کر دیتا ہے بلکہ اس پر فریب دینداری سے اس کا جرم اور بھی زیادہ سنگین ہو جاتا ہے یہی حال جنگ کا بھی ہے اگر جنگ کا مقصد کمزور قوموں کی آزادی چھیننا ملکوں کی دولت لوٹنا اور بندگان خدا کو ان کے جائز حقوق سے محروم کرنا ہو تو ایسی جنگ خواہ کتنی ہی ضبط اور نظم کے ساتھ کی جائے خواہ اس میں غیر مقاتلین کی عصمت زخمیوں کی حفاظت اموات کی حرمت اور معاہد کی عزت کا کتنا ہی لحاظ رکھا جائے خواہ اس میں لوٹ مار آتش زنی تباہ کاری قتل عام اور حتیٰ حرمات سے کتنا ہی پرہیز کیا جائے بہرحال وہ اصلیت کے اعتبار سے ایک ظالمانہ جنگ ہی رہے گی اور اس انضبات اور انتظام سے اس کی نوعیت میں کوئی فرق نہ آئے گا زیادہ سے زیادہ اتنا ہوگا کہ وہ ایک بدتر ظلم نہ ہوگی خوش تر ظلم ہو جائے گی اسی طرح اگر جنگ کا مقصد نہایت شریف ہو مثلا وہ کسی جائز حق کی حفاظت یا دفع فساد اور رفع شر کے لیے لڑی جائے مگر اس کے طریقے ظالمہ نہ ہوں اس میں کسی قسم کے اخلاقی حدود ملحوظ نہ رکھے جائیں اور لڑنے والوں کا متمہ نظر محض دشمن کو تباہ اور اس کو مبتلا عذاب کر کے جذبہ انتقام کی آگ بجھانا ہو تو ایسی جنگ بھی حق کے راستے سے ہٹی ہوئی ہوگی اور اس کے لڑنے والے اس اصلاً برحق ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ظالموں کی صف میں پہنچا دیں گے بس ایک جائز اور خالص حق پر جنگ کی تعریف یہ ہے کہ اس کا مقصد اور طریق حصول مقصد دونوں پاکیزہ اور اشرف و اعلیٰ ہوں اسلام کی تعلیم جنگ کے متعلق اب تک جو کچھ کہا گیا ہے وہ صرف اس کے مقصد کی پاکیزگی اور شرافت اور بزرگی کو ثابت کرتا ہے اب بحث کا دوسرا پہلو باقی ہے سو اس باب میں ہم یہ تحقیق کریں گے کہ طریقے حصول مقصد کے اعتبار سے اسلام کی جنگ کس حد تک تہذیب و شرافت کے اس معیار پر پوری اترتی ہے یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے طریقے جنگ کی تفصیلات بیان کرنے سے پہلے ہم ایک نظر یہ بھی دیکھ لیں کہ زمانہ قدیم میں غیر مسلم قوموں کا رویہ جنگ کے بارے میں کیا تھا اس سے ہم اس اصلاح کی قدر و قیمت کا زیادہ صحیح اندازہ کر سکیں گے جو اس معاملے میں اسلام نے کی ہے